تو انہوں نے اپنی رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑی گرفت سے پکڑا